اور بے شک ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا پھر انہوں نے کہا میں اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے